جسم اد ڈھکا ہوا جسم اد ڈھکا ہوا جام اد پیا ہوا خواب و خمر کھلے ہوئے نظم اد لکھی ہوئی وقت کے مدار میں منجمد ہزار پل تیوری چڑھی ہوئی چیخ رکی ہوئی اشک تھما ہوا جگی ہوئی وقت کے مدار میں منجمد ہزار پل رمزن مغالتا چپ ہے ٹک لگی ہوئی وقت کے مدار میں منجمد ہزار